کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو پھر اپنی رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے قابو کی نہ تھی